السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 500 500 اللہ کا شکر ہے 500 تک ہمیں اللہ تعالی نے اسباق پہنچا دیے جس کے حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ جسے حلال روزی چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے میں نے وعدہ کیا تھا کل کے سبق میں فور نائنٹی نائن میں کہ حلال روزی حلال بھی ہو اور بہت زیادہ ہو اس کا یہ نبوی نسخہ ہے پہلے حدیث شریف جو ہے وہ دھیان سے سنیے میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں عربی متن نہیں پڑھتا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے یعنی برکت نہیں ہوتی مال نہیں ملتا روزی نہیں ملتی کشادہ نہیں ملتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ فرشتوں کی جو نماز ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تصویر ہے تو اس سے کیوں غافل ہے اسی تصویر کے بدلے ساری مخلوق کو چرندوں کو پرندوں کو مچھلیوں کو سب کو اسی کے صدقے ان سب کو روزی دی جاتی ہے جب صبح صادق ہو طلوع ہو یعنی فجر کی اذان ہو جائے صبح صبح صبح یہ تصویر ایک سو بار پڑھا کرو سو مرتبہ پڑھا کرو یہ فرمایا پھر فرمایا تصویر بتائی اب تصویر میرے ساتھ پڑھ لیجئے کیا جملے پڑھنے ہیں بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا وہی لکھنا آگے پیچھے مت بڑھانا سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ بس اتنا پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تعتی کا دنیا ساگر دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور آتے ہی واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا بس اس میں دو چیزیں ہیں سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک دوسرا صبح صبح پڑھنا ہے یہ خبر رکھنا جو حدیث میں جملے ہیں ایک صبح صبح جیسے صبح صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کر دی ہیں تو اس میں جو ہے صبح صبح اپنا بنانا کرنا شروع کر دے بعد جگہوں کو صبح صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین تو پڑھنا شروع کر دیں اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے لیکن ہمارے مشائق جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا وہ صحابی نے جب واپس آیا پوچھا بھی کیا رہا تمہارا تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ ہے یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھ دیا ہے وہاں بھی دیکھ لیں اور اوپر کی کتابوں کے حوالے بھی وہاں دیکھ لیں اس لیے یہ رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا ادھر ادھر کی چیزوں میں پریشان ہوتے ہو صبح صبح سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ بس اتنا پڑھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے اور اللہ تعالی حرام اور مشتبہ روزی سے ہم سب کی اللہ تعالی پوری پوری حفاظت فرمائے اب پانچ سو سبق ہو گئے ایک اعلان کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سبق جو لوگوں تک پہنچتے ہیں وہ تو پہنچتے ہی الحمدللہ